القرآن وعلمه أو كما قال وسلم واجب التقریر حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں بہت دیر سے آپ ہمارے ان معصوم بچوں کا پروگرام سن رہے تھے عموماً جلسوں میں ہوتا یہ ہے کہ مجمع بچوں کے پروگرام کو ہنسی میں یا بچہ ہونے کی حیثیت سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے ہیں یہ تو بچہ ہے ان الى ما فال الى من قال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کس کی کہہ رہا ہے اس کو دیکھو کون کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو یہ سنا کس کی رہا ہے یہ اس ذات کی باتیں سنا رہا ہے جس ذات کی زبان کا تذکرہ جس ذات کے ہونٹوں کا تذکرہ جس ذات کی پاؤں کا تذکرہ جس ذات کے چہرے کا تذکرہ جس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اس رب کریم نے قرآن میں کھائی ہے حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد ادھر آپ کا جسد مبارک جس مٹی سے اس وقت لگا ہوا ہے اور جہاں حضرت آرام فرمائے وہ مٹی کابت اللہ سے بھی ہے اس لیے کہ کعبہ بھی مخلوق ہے اور آپ بھی مخلوق ہے لیکن ان دونوں مخلوق میں جب مقابلہ کیا جائے گا تو میرے آقا کا مقام کعبہ سے بھی ہو جائے گا علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا جسد اکبر اور جسد مبارک جہاں آپ آرام فرمائیں اور جس مٹی پر آپ آرام فرما وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے اللہ کا جو عرش ہے اس سے بھی افضل ہے اس لیے کہ عرش بھی مخلوق ہے اور آپ بھی مخلوق ہیں لیکن ان دونوں مخلوق کا مقابلہ کیا جائے تو ہمارے آقا کا مقام عرش سے بھی ہو جائے یہ وہ ذات افزا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر اللہ کو رحم آتا تھا مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت کہ ایک رات حضرت بہت رو رہے تھے تو اللہ علیم بے صدور جانتا ہے سب کچھ لیکن آپ کی امت کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرنا تھا کہ تمہارا نبی تمہارے لیے کتنے آنسو رہا ہے تمہارے لیے کتنا رو رہا ہے اس بات کو ظاہر کرنا تھا اس لیے اس مسئلے کو واضح کیا جبریل امین تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو فرمایا اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ آپ کو پوچھ رہے ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کتاب المان کی روایت آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں اور میری امت کا مومن جہنم میں جائے یہ محمد سے برداشت ہو سکتا اس پر مجھے رونا آ رہا ہے جبریل امین گئے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی تو اللہ جل شاہ نے پھر پیغام بھیجا انا انی کبھی امتی کا میرے محبوب اتنا رو میں تمہیں تمہاری امت کے بعد میں راضی کر دوں گا تو نبی کیا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک مومن حکومتی جنت میں لگ جائے ہے اس ذات اقدس کی یہ بچے سنا رہے تھے یہ جو حدیث شریف پر رہے تھے یہ ان کی سنا رہے تھے لیکن ہم نے یہ سوچ کر بچے اگر نصیحت لینا ہوتا تو میری بھی ضرورت نہیں تھی انہیں سے نصیحت ہمیں کافی تھی یہ جو کہتے وہ یہ جلسہ تھا اسی سے ہم کو بہت کچھ نصیحت مل جاتی کیسی روایتیں پیش کر رہے تھے وہ بھی بچی نے روایت کر دی بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھان دے بہادر وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے غصے پر قابو کر لے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے یہ دنیا والے کیا سمجھے آقا کی تعلیم کو اور جانتے ہوئے بھی یہ لوگ سوال کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اسلام دشمنی ہے ورنہ دنیا میں اسلام مذہب اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہو کسی مذہب میں میراث کا مسئلہ نہیں ہے اسلام میں میراث کا مسئلہ ہے اور اسلام نے کہا ماں باپ زندہ ہو انہیں بھی ملے گا بیوی زندہ ہے اس کو بھی ملے گا شوہر زندہ ہے اس کو بھی ملے گا اولاد زندہ ہے اس کو بھی ملے گا اور پھر شریعت نے کہا لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل اس لیے کہ لڑکے کے ذمے اس کے باپ کے بہت سارے رشتہ داروں سے ملنا تعلق رکھنا باپ کے تقاضوں کو پورا کرنا باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا باپ کے دوست و احباب کے ساتھ اس میں سلوک کرنا آنے والے مہمانوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا یہ ساری لڑکے کی ذمہ داری ہے لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو شریعت نے ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے لڑکے کو ڈبل حصہ دیا فلسفہ اسلام بہت بڑی چیز ہے یہ موقع نہیں ہے ورنہ میں اسلام کا فلسفہ آپ کو بتا دوں اسلام نے جو اصول جو ضوابط جو قواعد دیے ہیں میری اور آپ کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے اس لیے جو اس لامحدود کا کلام ہے وہ محدود عقل میں نہیں آ سکتا ہے اس کی حکمتیں اس کی مصلیتیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات لکھی فرماتے ہیں کہ عورت پر ایام حیض میں شریعت نے نماز کو معاف قرار دیا لیکن روزہ معاف نہیں ہے ہاں روزہ چھوڑنا ہے رمضان میں اگر ہے زیادہ عورت روزہ نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا ہے عام طور پر اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نماز کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری نمازیں ہو جاتی ہیں دس دن اگر اس کو ایام آ گئے تو پچاس نمازیں قضا ہو گئی ختم ہونے کے بعد وقتیہ نماز پڑھے گی یا قضا پڑے گی ویسے بھی نماز میں عورتیں سست ہیں عورتوں کا مطلب ویسے بھی نماز میں کچھ سستی کا زیادہ ہے اور پھر اوپر سے اگر یہ پچاس نمازیں قضا کرنے کو کہا جائے تو اس کو بیس دن ملے ان بیس دن میں ادا پڑے گی یا قضا پڑے گی اور ابھی قضا نہیں ہوئی کہ پھر اگلا مہینہ آ گیا اور روزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں دس دن بھی اگر آیا تو دس روزے قضا ہوئے ہر مہینہ ایک روزہ رکھے گی تو اگلی رمضان سے پہلے ادا ہو جائے گا ایک سیدھی سی حکمت لیکن یہ حکمت یہ علت نہیں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں شریعت کی علت اس میں یہ ہے کہ نماز کے لیے تہارت اور پاکیز کی شرط ہے ابھی بچی جو ہے نا وہ وہ شرائط گنوا رہی تھی فرائض گنوا رہی تھی ابھی میں مجمے میں کھڑا ہو کر پوچھوں کہ بتاؤ نماز کے فرائض کتنے ہیں کتنوں کو پتہ نہیں ہوگا وضو کے فرائض پوچھو کتنوں کو پتہ نہیں ہوگا غسل کے فرائض پوچھو کتنوں کو پتا نہیں ہوگا وہ چھوٹی تھی شاید چار سال کی بچی ہوگی اور وہ بڑے بہترین انداز میں نماز کے باہر کی چیزیں نماز کے اندر کی چیزیں نماز کے باہر کے شرائط اور نماز کے اندر کے شرائط وہ گنوا رہی تھی کہ وقت کا ہونا نماز کے لیے شرط ہے قبلے کا رخ ہونا نماز کے لیے شرط ہے وضو کا ہونا نماز کے لیے شرط ہے تہارت اور پاکیز کی شرط ہے چھوٹی سی بچی ہمیں سبق دے گئی کہ برے ہو گئے ہمیں ابھی تک نہیں آیا برہاپا آ گیا اور ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے مکتب کا نظام قائم کیا ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نماز اس لیے نہیں آئی اس پر عورت پر کہ نماز کے لیے تہارت شرط ہے اور دستور یہ ہے کہ شرط جب فوت ہو گئی تو مشروط بھی نہیں آیا مطلب جب یہ پاک ہو ہی نہیں سکتی ہے تو اس پر نماز کی ادا نہیں آئی اور جب ادا نہیں آئی تو قضا بھی نہیں آئی بخلاف روزوں کے لیے تہارت شرط نہیں ہے ایک آدمی روزے سے تھا اور سویا ہوا تھا اور احتلام ہو گیا روزہ ہو جائے گا روزے کے لیے تہارت شرط نہیں ہے تاہم شریعت نے یوں کہا کہ ایا محض میں تو روزہ نہ رکھ تو نفس روزہ تو اس پر آ چکا تھا لیکن شریعت کے منع کرنے سے اس نے نہیں رکھا تو جب ادا آ گئی تو قضا بھی کرنا پڑے گا یہ ہے اصل علت یہ خیر یہ تو اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ میں شریعت کا فلسفہ سمجھاتا اس لیے کہ آج کل لوگوں کے پاس وائی وائی جانتے ہیں کیوں شریعت نے یہ کیوں کہا خصوصاً یہ بیماری ہمارے وہاں کم ہے میرا انگلینڈ کینیڈا دنیا بھر کے ممالک میں جانا ہوتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے وائی ہمارا نواسا اتنا سا ہے تین ساڑھے تین چار سال کا ابھی میں سفر میں گیا تو میں نے ایک بات بیان کی ویسے ہی گھر میں باتیں کر رہے تھے وہ تو گھر کی بات کی لیکن وہ مجھے پوچھ رہا ہے نانا ابا وائی یعنی ایسا کیوں یہ بچپن سے وائی کا ذہن جو ہے نا یہ دنیا کے معاملات میں ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث میں نہیں ہو سکتا قرآن اور حدیث اس ذات اقدس کا کلام ہے جو لامحدود ذات ہے اس کا علم بھی لامحدود ہے میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے تو بہرحال میرے بھائیوں اسلام ایک بہترین مذہب اللہ کے حبیب نے ہم کو دیا ہے اتنا جامع مذہب اتنا ڈسپلن والا مذہب اتنا محبت اور پیار والا مذہب اتنی ہمدردی والا مذہب کہیں نہیں ملے گا شریعت متحرہ نے یہ کہا کہ تم نے اپنا مکان بیچنے نکالا ہے کہا تیرے پڑوسی کا حق پہلے ہے شریعت کی روشنی میں اسے شفا کہا جاتا ہے ہندویت مذہب کو دیکھ لو عیسائیت مذہب کو دیکھ لو یہودیت مذہب کو دیکھ لو کہیں تمہیں یہ مسئلہ نہیں ملے گا اور آپ تعجب کریں گے ہندوستان کی گورنمنٹ نے سپا کے مسئلے کو معتبر مانا ہے اور ہماری حکومت اور ہماری عورتوں میں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنا مکان بیچنے نکالا اور پڑوسی کو پتہ کیے بغیر بیچ دیا تو پڑوسی کورٹ میں جا کر کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس مکان کا خریدار میں ہوں مجھے ملنا چاہیے اور آپ کی حکومت پابند ہوگی شرائط کی روشنی میں کہ وہ مکان آپ کو دیا جائے یہ شفا کا مسئلہ یہ شریعت متحرہ نے دیا ہے کسی مطلب نے نہیں دیا کیوں دیا میرا مکان ہے میں بیچ رہا ہوں کسی کو بھی بیچوں تمہیں کیا حق پہنچتا ہے چاہے تم پڑوسی ہو نہ میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنا مکان بیچنے نکالا تو کسی اہرے گہرے کو بیچے گا تو چور ڈاکو کو بیچے گا تو کسی کمینے کو بیچے گا اس پڑوسی کو تکلیف ہوگی تو پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہوگا اس لیے پہلے پڑوسی کو پوچھ لے اگر یہ خریدنے کے لیے تیار ہے تو کسی اور کو بیچنے کی اجازت نہیں ہو سکتی فلسفہ اسلام اتنا پیارا نظر دیا میرا کرناٹک جانا ہوا تو ایک وکیل صاحب وکیل رضا بڑے وکیل ہیں وہ مجھے کہنے لگے مولانا سکھو کا مسئلہ کیا ہے میں سمجھائی کہ سکھو کیا چیز ہے سکھو کیا ہوتا ہے کہنے لگے سکھو کا مسئلہ کیا ہے میں نے کہا سکھو ہے کیا وہ تو مجھے سمجھاؤ وہ سفو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوا آتی ہے کھانے کی لیکن یہ سکھو کیا ہوا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مکان بیچنے نکالتا ہے زمین بیچنے نکالتا ہے تو پڑوسی کو حق ہوا کرتا ہے اچھا میں نے کہا اس کو شفا کہتے سفونی کہتے اس کو پھر میں نے ان کو پورا مسئلہ سمجھایا ڈیٹیل کے ساتھ وہ کہنے لگے اتنی معلومات تو ہمارے جس کو بھی نہیں تھی میں نے کہا ہمارے صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کو بہت کھولا ہے میں صرف میرے بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں اتنا پیار والا اتنی ہمدردی والا اتنی محبت والا مذہب کہیں نہیں ملے گا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ترمیدی شریف کی روایت احبیب حبیب کا کن اما یوم نبیز مما یقون حبیب کا اما فرمایا تم اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرنا کہ دوستی میں اتنے میٹھے نہ بن جانا ساری راز کی بات کہہ دو کل کو تیرا دشمن بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا کیسی پیاری نصیحت اللہ کے نبی ہمیں بتائے اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرنا حدود میں رہ کر کہ ساری راست کی بات نہ کہہ دینا کل کو دشمن بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا پھر کیا ہوگا وہ کہے گا تیرا ویو پوائنٹ میرے پاس ہے آج یہی تو ہو رہا ہے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے مسلمان مسلمان کو اس لیے بٹھا رہا ہے کہ اس کے پاس میرا ویو پوائنٹ ہے میری بچی کی عزت اس لیے لوٹ رہا ہے کہ اس کے پاس میرا ویک پوائنٹ ہے میری بیوی سے کھلواڑ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس میرا ود پوائنٹ ہے میرے نبی کہتے ہیں اگر تجھے عزت کا ہاتھ اونچا رکھنا ہو تو دوستی میں ساری راز کی باتیں نہ بتانا تیرا دوستی کا ہاتھ اونچا رہے گا اور فرمایا دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھ جانا وہ بغیز تھا دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جانا کہ اپنے دشمن کو ذلیل کر دیں رسوا کر دیں مار پیٹ کرا دیں کورٹوں کے چکروں میں ڈال دے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دے غلط ایف آئی آر درج کروا دے غلط الزامات لگا دے ایسا بھی نہ کرنا کیوں فرمایا بہت ممکن ہے کل کو سامنے آ گیا وہ عید کے دن اور تجھ سے مسابہ کرنے لگا اور ملنے آ گیا تو تجھے پچھتانا پڑے گا کہ میں نے اس کو ذلیل کیا تھا یہ مجھے عزت دے رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی میں بھی اعتدال بتایا دشمنی میں بھی اعتدال بتایا دوستی میں بھی یہ فرمایا بہت آگے نہ بڑھو دشمنی میں بھی یہ بتایا بہت آگے نہ بڑھو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کل ہی ایک روایت گزری بخاری شریف میں کتاب نہیں کیونکہ مسائل چل رہے تھے میں نے بچوں سے کہا عام طور پر کتاب العید کا مخاطب کو لوگ روایتن ترخا دیتے ہیں کہتے ہیں اب کہاں غلامی کا دور رہا حالانکہ اس میں بہت مسائل ہیں میں انگلینڈ گیا تو ہمارے طالب علمی کے زمانے کے دوست تھے پڑھنے کے زمانے کے تیس سال کے بعد میری ملاقات ہوئی وہ مجھے کہنے لگی صاحب پھر وہ دور کب آ جائے گا کہ جس میں شریک کتان ہو جائے میں نے کہا کیوں تجھے کیا سوجی ابھی وہ کہنے لگا ویسے تو نکاح کرنے دیتی نہیں ہے کم سے کم اس بہانے باندھی کو ملے گی ارے میں نے کہا تیرا بیرا گھر کو ہو تو باندھی کے چکر میں پڑا ہوا ہے تو بہرحال کتاب العق میں روایت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر حج کا مسئلہ نہ ہوتا عبادت کا مسئلہ نہ ہوتا میرے امر بن معروف نہیں یعنی منکر کا مسئلہ نہ ہوتا فرمایا میری تمنا تھی انی اموت وانا مملوک کہ میں غلامی کی حالت میں مرتا تو کیا حضرت غلامی کو پسند کر رہے تھے نہ غلامی کو پسند نہیں کر رہے تھے جو غلام بن چکے تھے ان کو ہمت دلا رہے تھے قربان جائیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہ دیکھو تم پر غلامی کا لیبل آ گیا ہے نا وہ چونکہ تم کفر میں تھے اسلام لے آئے ایک لیبل غلامی کا آ گیا تم اپنی ذات کو حکیم نہ سمجھو اس لیے کہ غلام کا مقام اتنا اونچا ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے لہو اجران اللہ اس کو دبل عطا فرماتے ہیں حضرت فرماتے ان غلاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا دل نہ ٹوٹ جائے اس لیے فرماتے ہیں میری بھی تمنا تھی کہ میں مروں اس عالم میں کہ غلامی غلام ہو کر کے مرتا میں نے اپنے بچوں سے کہا یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے کلاس میں اگر کوئی کبھی طالب علم بھی ہو تو اس کی گباوت کو بیان کر کے اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ بلکہ اس کو ہمت بڑھاؤ اس کو آگے بڑھاؤ اور اس کو حوصلہ افزائی کرو کہ نہیں بیٹے تم میں بھی بڑے ہنر ہے اگر تم محنت کرو گے تو بہت کچھ آگے بن سکتے ہو آقا کی تعلیم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال میرے بھائیوں ہمیں وہ نبی ملا جس نے پیار محبت ہمدردی اخوت ایسا وہ بچے ایک روایت پیش کر رہی تھی مومن نہیں ہو سکتے حتہ یہ بولیاتی ما یوہب بولے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرو وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے نبی کیا کہنا چاہتے حضرت ہمیں کہنا چاہتے میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے تو میں سب کے لیے عزت کو پسند کروں میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مال دے میں سب کے لیے مال کو پسند کروں میں چاہتا ہوں میری بچی کا اچھی جگہ طے ہو تو سب کی بچیوں کے بارے میں میں یہی سوچوں میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کا اچھی جگہ طے ہو تو میں سب کے بچوں کے بارے میں یہی سوچوں میں چاہتا ہوں میرا بچہ نہ بگڑے میں سب کے بچوں کے بارے میں یہی سوچنے والا بنوں کہ کسی کی اولاد آوارہ نہ ہو بیکار نہ ہو بلکہ دین پر چلنے والی بنے ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنے میرے آقا نے ایک چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی تعلیم ہمیں عطا فرمائی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غور سے سنو مانیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے جس نے بھی اس امت کے بعد میں برا سوچا ملفوظ پڑھیے جس نے بھی اس امت کے بعد میں برا سوچا وہ خود اپنے زام میں مومن ہو سکتا ہے نبی کی نگاہ میں مومن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میں سمجھ لوں میں مسلمان لیکن اس روایت کی روشنی میں حضرت نے یہی روایت یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے محدثین نے یوں کہا ہے کہ اس طرح کی روایتوں میں تعویلات مت کرو کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا تعویلات نہ کرو فرمایا تم لوگوں نے امام زہری کا قول ہے ابن شہاب زہری فرماتے کہ تم نے اسی طرح روایتوں میں تعویل کر کر کے نبی کے کلام کے وزن کو گھٹا دیا نبی کے کلام کا جو وزن تھا تم نے گھٹا دیا تو میرے بھائیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا جو شریعت ہے بہت مضبوط شریعت بہت پیار ہے کتنی روایتوں میں پیار بھرا ہوا ہے اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باغ نہیں چھوڑا جس میں ہمیں تعلیم دیتی تھی عقائد میں آقا نے فرمایا تمہارے عقائد مضبوط ہو تمہارے عقائد نیمبو اور مرچوں پر نہ ہو سندور پر نہ ہو کہ دروازے پر سندور ڈال دیا میرا عقیدہ بگڑ گیا اور نیبو ڈال دیا میرا عقیدہ بگڑ گیا ہم یہ سوچ رہے کچھ بھی ڈالا ہو کرنے والی ذات میرا اللہ ہی ہے عقیدے میں ہماری مضبوطی ہو حضرت کے فرزند ارجمن کا انتقال ہوا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ سنجری نو اللہ کا کرنا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدفین ہوئی اور تدفین کے دوسرے دن سورج گرہن ہوا روایتوں میں سورج گرہن ہوا تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ دیکھو سورج بھی غم منا رہا ہے حضرت کے بیٹے کے انتقال پر یعنی کل بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج بھی غم منا رہا ہے سورج گرہن ہو گیا ہم جیسا پیر ہوتا تو خوش ہو جاتا ماشاءاللہ ماشاء اللہ دیکھو ہماری تعریف ہو رہی ہے آج کل ہوتا ہے نا ہاں ہمارے حضرت کے انتقال پر تو بادل بھی رونے لگا اور یہ ہوا وہ ہوا میرا نبی امت کی تعریف سننے نہیں آیا تھا وہ توحید بیان کرنے آیا تھا نبی نے دیکھا کہ یہ جملہ عقیدے کے خلاف جا رہا ہے اور ان لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ سورج گرہن جو ہے میرے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے ہوا حضرت نے فوراً صحابہ کو جمع فرمایا سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور نماز بہت لمبی پڑھائی اور نماز کے بعد لمبی دعا کی اور دعا کرنے کے بعد ایک تقریر فرمائی ایک خطبہ دیا اور اس تقریر میں اور خطبے میں فرمایا لائن کا لے شفا ولا لے حیاتی فرمایا سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق کسی کی موت اور کسی کے حیات سے نہیں ہے دنیا میں کوئی مرے کوئی پیدا ہو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے بل آیتہ نے اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے اللہ سورج کو بے نور بنا کر کے ام اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندوں ساری کائنات کو روشن کرنے والا سورج جو اس زمین سے بڑا ہے جب میں نے اس کو بے نور کر دیا اے سات فٹ کے انسان تجھے پکڑ کے جہنم میں ڈالنا تو رب کے لیے بہت آسان ہے آیتان منایا کن فوراً عقیدے پر زر پڑ رہی تھی حضرت نے عقیدے کو درست فرمایا کہ کہیں اس پر تمہارا ایمان نہ بن جائے نبی نے عقائد میں بہت پختہ اپنے صحابہ کو بنایا تھا کیسا بنایا ایسا مضبوط بنایا ایسا مضبوط بنایا کہ عمر طواف کر رہے ہیں اور دوران طواف حضرت اسود کو بوسہ دینے چلے اور حضر اسود کو خطاب کر کے فرمایا یا حضر ان کا حضر لاتن فاؤمن کا ولا تزر لو ما رأيت رسول اللہ علیہ وسلم عليه وسلم قبل ما قبلتك چکا فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے تیرے ذریعے سے نفع بھی نہیں پہنچتا تیرے ذریعے سے نقصان بھی نہیں پہنچتا اگر میں نے میرے نبی کو بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا توحید مضبوط کی کہ توحید میں دگمگاہٹ نہ آئے آج ہم توحید میں بہت کمزور ہو گئے عوام تو عوام خواص کا بھی یہ حال ہے ہمارے حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کی پہلی سیڑھی ایمان کی پختگی ہے دین کی پہلی سیڑھی اسی لیے ہمارے چھ نمبر میں پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ کی تصحیح اسی پر محنت اور اتنی محنت اتنی محنت کہ بولنے والے کو اللہ پر یقین کامل ہو جائے لیکن افسوس کہ زندگیاں پوری ہو گئی بولتے بولتے بولنے والے کو اب بھی یقین نہیں آیا امی کو یقین نہیں آیا اللہ تو اپنی توحید بڑی مضبوط ہو توحید میں کوئی بانچھوڑ نہیں ہو سکتا میں نے اپنی ایک بیان میں کسی جگہ کہا تھا میں نے کہا دیکھیے ایک بات یاد رکھے نماز میں بھی معافی کی گنجائش ہے تو کہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی چھ نماز تک بے ہوش رہا چھ نماز ہوش ہی میں نہیں آیا تو یہ چھ نمازیں معاف ہاں شریعت نے معاف کر دی ہے اب اس کو پڑھنا نہیں ہے اور اس کے بدلے میں کچھ فدیا بھی دینا نہیں ہے کچھ نہیں معاف ہو بہت سے لوگ ابا قوما میں چلے گئے آخری زندگی میں دو پانچ دن بیمار ہو کر بڑے ایمریز ہو گیا قوما میں چلے گئے اب ابا کا انتقال ہو گیا پوچھتے ہیں میرے ابا بڑے نمازی تھے آخری چھ دن بے ہوش رہے کیا کرنا چاہیے ارے احمد شریعت نے تو معاف کر دیا ہے چھ نمازیں اگر بے ہوش رہے اللہ رحمان رحیم کا اس کا نبی کہہ رہا ہے معاف اگر کوئی آدمی پورا رمضان بے ہوش رہا اس چاند سے لے کر اس چاند تک شریعت کہتی ہے رمضان کے روزے معاف مجھے اگلے مہینے سکات ادا کرنی تھی سال پورا ہو رہا تھا اگلے مہینے اور ابھی گھر میں آگ لگ گئی اور سارا سامان جل گیا اور اب نصاب کے بقدر میں مالک نہیں رہا شریعت نے کہا زکات معاف مجھے حج میں جانا تھا سارا نظام کر لیا تھا پیسے بھرنے کے باقی تھے اور گھر میں چوری ہو گئی آگ لگ گئی اور اب اتنے پیسے نہیں رہے کہ میں حج کرنے جا سکوں شریعت کہتی ہے حج معاف ہو گیا نماز بھی کبھی معاف ہو سکتی ہے روزہ بھی کبھی معاف ہو سکتا ہے زکوٰۃ بھی کبھی معاف ہو سکتی ہے حج بھی کبھی معاف ہو سکتا ہے لیکن ایمان کبھی معاف نہیں ہوتا ایمان کبھی معاف نہیں ایمان کے بعد میں تو فرمایا تیرا دشمن تجھے پکڑ لے کوئی ظالم تجھے پکڑ لے کوئی کافر تجھے پکڑ لے اور تجھے کہے رام چندر جی بولو اور فلا بولو اور فلا بولو اور اس طرح کے کلمات بولو قرآن کہتا ہے زبان سے بول لینا وقلب ہو مطمئن ایمان لیکن دل میں پھر بھی ایمان ہونا چاہیے زبان سے بولنے کی اجازت اس لیے دی تاکہ تیری ذات بچ جائے دل میں پھر بھی ایمان ہونا چاہیے اور اگر دل بھی تو دے گئے تھا تو یاد رکھ تو مرتد ہو گیا اتنا نہیں فرمایا لکیلو موتا کم بلا الہ الا اللہ جب رو نکل رہی ہے اور سکرات کا عالم چل رہا ہے اللہ کہتا ہے تب بھی ایمان کا مطالبہ تج سے ہوگا ایمان تب بھی ضروری ایمان کبھی معاف نہیں اسی لیے قرآن نے کہا واہ رب بک یا کل یقین یہاں یقین بمانا موت ہے اور موت کو قرآن نے یقین اس لیے کہا کہ دنیا کے سارے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے موت کے بعد میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اس لیے موت کو یقین کہا کہ یقیناً آنے والے فرمایا واپت کا معنی عبادت کر یعنی ایمان پر قائم رہے موت تک ایمان ہر وقت حتیٰ کہ قبر میں بھی اتارا جائے گا من ربو کر وہاں بھی یہی سوال من ربو کا نماز تیرا رب کون ہے نقم تو کنو رکھے قبور بخاری شریف کی روایت ہے تم تمہارے قبروں میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے باپ میں آزمائے جاؤ گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے باپ میں تمہیں تمہاری قبروں میں سوال ہوگا کہ وہ کون تھے تم کیا کہتے ہو ان کے باپ میں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ جو سچا پکا مومن ہوگا وہ یوں کہے گا ان محمد ان رسول اللہ قد جانا دل والہدا نا کیول وہ اللہ کے رسول ہے وہ ہمارے پاس ہدایت کو لے کر آئے تھے وہ قرآن کو لے کر آئے تھے ہم ان پر ایمان لائے تھے فرشتے کہتے ہیں ہمیں یہی امید تھی کہ تو یہ جواب دینے والا ہے تیری پیشانی ایمان سے چبک رہی ہے نم صالحہ بخاری شریف کی روایت میں نم صالحہ قیامت تک سکون کے ساتھ سو جا اور ترمیدی شریف کی روایت ہے نم کا نو متل عروس تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو گی جی۔ اور پہلی رات کی دلہن سے تسبیح کیوں دی اس لیے تسبیح دی کہ پہلی رات کی دلہن کو جب سوتی ہے صبح تک اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں اللہ کے نبی نے پہلی رات کی دلہن سے تسبیح دے کر اشارہ فرمایا اے نیک مومن اے نبی کے قدموں پر چلنے والے مومن اے حدیث پر چلنے والے مومن اے قرآن پر چلنے والے مومن تو سن لے اگر تو نے اپنا ایمان اور امان صالحہ بنائے ہیں تو قبر میں جائے گا تو اور سوال کا جواب دے دے گا تجھے کہا جائے گا نم کا نومت العروس تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے جیسے پہلی رات کی دلہن کو شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں اے نیک بندے تو اطمینان سے سو جا اب قیامت تک تیرے اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں تیرا اللہ تجھے اٹھائے گا اور جب صبح دلہن اٹھتی ہے پہلی رات کی تو اس کی پہلی نظر پڑتی ہے اپنے شوہر پر گویا قیامت میں بندہ نیک اٹھے گا اس کی پہلی نظر پڑے گی اپنے رب کریم پر اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر صحیح جواب نہیں دیا اور یوں کہنے لگا لادری مجھے نہیں معلوم لوگ کہتے تھے کہ ایک محمد آیا تھا جو نبی تھا باقی ایمان ویمان میرا نہیں ہے بخاری شریف کی روایت میں فرشتے کہتے ہیں ہمیں یہی امید تھی کہ تو یہ جواب دینے والا ہے تیری منحوس پیشانی بتا رہی ہے اور پھر بخاری شریف کی روایت ہے کہ گرز اٹھاتے ہیں لوہے کا فرشتے اور یہاں مارتے ہیں زور سے مارتے ہیں تو میرے بھائیوں نماز بھی کبھی معاف ہو سکتی ہے روزہ بھی کبھی معاف ہو سکتا ہے ایمان کبھی معاف نہیں ہو سکتا ایمان کبھی معاف نہیں ہو سکتا ایمان کی پختگی بے حد ضروری ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا سارے اعمال بیکار ہیں اگر ایمان نہ ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں فلاں صاحب روزے رکھتے غیر مسلم ہیں وہ ہمارے تعلق والے ہیں ٹھیک ہے ہم نیک پالی تو لے سکتے ہیں کہ اللہ اس کے بہانے اس کو ایمان دے دے باقی اس کا نماز روزہ قبول نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو ایمان شرط ہے اعمال کے لیے اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے ایمان کو بھی مضبوط بنایا اور پھر ایمان کے بعد عبادات کو بھی مضبوط بنایا عبادتوں کو اتنا مضبوط بنایا اتنا مضبوط بنایا آکا علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک نماز کے بعد میں کہہ دوں اثر کے بعد میں حضرت نے فرمایا جان بوجھ کر اگر اثر کی نماز چھوڑی ہے فرمایا کہ اس کے سارے اعمال بیکار ہو گئے جس نے جان بوجھ کر اثر چھوڑا اور جس نے غلطی سے اثر کی نماز چھوڑی بخاری شریف کی روایت میں فقط ہوتی تیرا لو و مانو جیسے انسان کا گھر بار لٹ جائے مٹ جائے چور چوری کر جائیں اس کو جتنا افسوس ہوتا ہے غلطی سے اثر کی نماز کے چھوٹنے پر اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے آقا نے فرمایا جو چاس کا پابند رہا سنو روایت چاس کے پابند جو چار تک کی نماز کا پابند رہا فرمایا میں اس کی روزی کو کشادہ کر دوں گا علماء نے حکمت لکھی اس میں کیا حکمت لکھی فرمایا چارج تک کا وقت گراہک کے آنے کا وقت ہے ارے ساڑھے دس کے بعد تو گراہک شروع ہو جاتے ہیں اور یہ آدمی اپنے اس کاروبار کو چھوڑ کر جب گراہک آ رہے تھے اللہ کے در پر کھڑا ہو گیا اللہ کہتا ہے تیری دنیا کو چھوڑ کر تو میرے سامنے آیا ہے تو میں اس نماز کی برکت سے تیرے کاروبار کے دروازے کو کھول دوں گا یہ حکمت ہے اس میں میرے بھائیوں شریعت متحرہ نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا لیکن دین کو چھوڑ کر نہیں رجال اللہ اللہ ملا ذکر رکھا وہ اللہ کے نیک بندے وہ تھے جن کی تجارتوں نے ان کو اللہ کے ذکر سے نمازوں سے اور اللہ کے ذکر سے نہیں روکا تھا وہ وقت پر نماز پڑھتے تھے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے ارے تو کہتے مل صاحب ہمیں وقت نہیں ملتا تسبیح پڑھنے کا اتنا مشغول کاروبار میں کہ اللہ کے ذکر کا وقت نہیں ملتا وہ نمازیں بھی ہم نے کیا پڑھی جو تھونگے والی نماز ہے جمعہ کے اندر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے ایک مجمع بڑا باہر ہوتا ہے کس موقع پر خطبہ ہو رہا ہے اور ایک بڑا مجمع باہر ہوتا ہے حالانکہ خطبہ سننے کو واجب کرا دیا بخاری شریف میں ہے کہ جو لوگ خطبہ سن رہے تھے اور ایک آدمی باتیں کر رہا تھا اور دوسرے نے اس کو یوں کہا اس کو چپ ہو جا حالانکہ اچھا کام کیا اس کو خاموش کر رہا فقط لگا حضور فرماتے ہیں اس نے بیکار کام کیا جس نے اس کو کہا یعنی مجھے یہ بولنے کی بھی اجازت نہیں کہ تو خاموش ہو جا آپ انداز لگائیں خطبے کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارے جوان وہاں خطبے کے موقع پر باہر باتیں کر رہے ہیں کیا جمعہ کا ثواب ملے گا یا اللہ کا عذاب اترے گا اور جہاں نماز پڑھی دو رکعت کہ فوراً منتشر ہو جاتے ہیں یہ مدعیہ نے اس کے محمدی رکھنے والے آقا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اس آقا نے تو جمعہ کے بعد نماز پڑھی ہے اور میں نے اور آپ نے سنتوں کو چھوڑ دیا کیا یہی محبت اور عشق ہے نبی کے ساتھ اسی کو پیار کہا جائے گا اسی کو عشق کہا جائے گا عبادت کے بعد میں بھی نبی نے کھول کھول کر بتایا معاملات کے بعد میں بھی اپنے معاملات کو صاف رکھو جتنا فریب جھوٹ دھوکہ بازی ہمارے مارکیٹ میں ہماری طرف سے ہوتا ہے حافظ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رس سنا فلئی سمنا جو میری قوم کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا جھوٹ بولنے کی ہدایت نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم بیچو اس چیز میں عیب ہو اس عیب کو بیان کرو اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا کرے گا بری کلو برکت عطا کرے گا معاملات بھی کلیئر کر کے بیچنے کا حکم دیا معاشرت اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور ایسے سکھائے کہ اتنا بڑا نبی نبوت کا اتنا بڑا بوجھ لے کر چلنے والا جو پوری امت کے لیے رونے والا جس کے آنسو امت کے لیے بہ رہے ہو ہر وقت امت کے لیے فکر مند ہے لیکن وہ گھر میں آتا تھا تو اپنی بیوی کے ساتھ باتوں میں لگتا تھا اور بیوی جب خوش مزاجی کی بات کرتی تھی تو حضرت بغور سنتے تھے اور ساتھ ساتھ مسکراتے تھے روایتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہنے لگی بارشی حضرت عائشہ کی رات میں سید عائشہ کہنے لگی اللہ کے حبیب ایک درخت وہ ہے جس درخت پر سارے لوگوں نے اپنی اونٹنیاں چرائی ہے اور ایک درخت وہ ہے جس درخت پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی تو آپ اپنی اونٹنی کے لیے کون سا درخت پسند کرو گے تو حضرت کہنے لگے میں وہ درخت پسند کروں گا جس کے اوپر کسی نے اپنے جانور نہیں چرائے اپنی اونتنی نہیں چرائی حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں اشارہ تھا تمہاری ساری بیویاں دوسری جگہوں سے ہو کر آئی ہے کوئی بیوہ ہے کوئی متعلقہ ہے یعنی اور شوہروں سے ہو کر آئی ہے میں اکیلی کنواری ہوں جس کے اوپر کسی نے اپنی اونتنی نہیں چلائی ہے میں کنواری آپ کے نکاح میں آئی اور حضرت مسکرا رہے ہیں حضرت عائشہ کی بات ہے یہ نہیں کہا اللہ اللہ حول اللہ حول اللہ میں نبی ہوں کیا بول رہی ہے یہ نہیں کہا حضرت نے بہت سنا محبت سے سنا پیار سے سنا لاہور نہیں پڑا آج تو ایک گشت میں کیا جا کر آیا وہ ساری امت کی بلا اسی پر آ چکی ہے او ہو ہو ہو جیسے گشت میں جا کر کے آیا ہے ابھی مجھے مت بہت ٹینشن ہے مجھے بھائی کس بات کا ٹینشن اللہ کے نبی سے بڑھ کر امت کا فکر من کون تھا ایک دو گھنٹے مدرسہ پر آ کر آیا اس میں کہتے ہیں میرے سر پر ٹینشن ہے کون سا ٹینشن ہے نبی سے بڑھ کر مبلک کون نبی سے بڑھ کر امیر کون نبی سے بڑھ کر معلم کون نبی سے بڑھ کر شیخ الحدیث کون نبی سے بڑھ کر مفتی کون نبی سے بڑھ کر صوفی وقت کون نبی سے بڑھ کر بزرگ کون لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مل رہے ہیں ایک مرتبہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ کہنے لگی رات کی باری تھی پر میں آج میں ابھی سونے نہیں دوں گی آپ کو پہلے گیارہ عورتوں کا واقعہ سناؤں گی ان علماء سے پوچھ لینا لمبا واقعہ ہے حضرت عائشہ نے گیارہ عورتوں کا واقعہ سنایا اور حضرت برابر سن رہے ان عورتوں نے اپنے شوہروں کی برائی کی فرصت علی خاں ہوگی بیچاری بہتی ہوئی شوہر بہر ہوں گے نہیں ان کے تو کوئی برائی کر رہی ہے کوئی تعریف کر رہی ہے کوئی برائی کر رہی ہے کوئی تعریف آخری جو تھی نا گیارہویں اس نے بڑی تعریف کی کہ میرا شوہر بڑا اچھا تھا لیکن کم وقت اس کا سر پھوٹے کہ وہ گھر سے باہر نکلا کسی اور پر فریفتہ ہو گیا اسے نکاح کر لیا اور مجھے طلاق دے دی پھر میرا دوسرا نکاح ہوا میرے دوسرے شوہر نے بھی مجھ کو بہت دیا لیکن میرے پہلے شوہر کے برابر نہیں ہو سکتا حضرت نے فرمایا واقعہ پورا ہو گیا فرمایا جی تو حضرت اب فیصلہ کر رہے ہیں حضرت رہے اچھا میں بھی تیرے لیے عائشہ ایسا ہی ہوں جیسے وہ گیارہواں تھا لیکن اس نے طلاق دی تھی میں تجھے طلاق نہیں دوں گا محبت سے بات فرما رہے اس نے طلاق دی تھی میں تجھے طلاق نہیں دوں گا ایک سفر سے حضرت آ رہے تھے حضرت عائشہ سے فرمائے صاحب آگے نکل گئے تھے عائشہ سے فرمائے چلو دوڑیں گے کمپٹیشن دوڑنے میں تم میں سے ہے کوئی بیوی سے کمپٹیشن کیا دوڑنے میں فرمائے دوڑیں گے ٹھیک ہے دوڑے تو حضرت آگے نکل گئے عائشہ پیچھے رہ تو حضرت کا منہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا جب ہار جاتے ہیں تو منہ چھوٹا ہی ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد پھر سفر میں گئے تو حضرت نے جان بوجھ کر راضی کرنے کے لیے فرمایا عائشہ پھر دوڑو گیا فرمایا جی دوڑیں گے تو حضرت جان بوجھ کر تھوڑے پیچھے رہ گئے اور عائشہ کو آگے چل گئی تو حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی آج میں جیت گئی تو حضرت فرمایا تل کا بھی تل کا پہلے میں جیتا تھا آج تو جیت گئی میں اس روایت پر اکثر کہتا ہوں آج کا کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں ہوگا جو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے چلے کیا کہتے ہیں لوگ دیکھیں گے لوگ دیکھیں گے اس حدیث پر میں ایک جملہ سناتا ہوں اپنے طلبا کو ہمیں لوگوں کے دیکھنے کی فکر ہے میرے نبی کو اللہ کے حقوق پورا کرنے کی فکر تھی وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ لوگ دیکھیں وہاں تو یہ تھا کہ میرا اللہ راضی کس سے ہوتا ہے تو معاشرتی زندگی بھی عطا فرمائے معاملات بھی ہمیں صحیح بنائے عبادات بھی ہمیں ہماری صحیح کی ہمارے عقائد بھی صحیح کیے تمام شعبوں میں نبی یہ کریم وسلم نے ہم کو تعلیم دی اللہ اسی کا احسان ہم پر جتا رہا ہے کدمن عما مبنی اجبا غفی اللہ کہتا ہے میرا احسان ہے کہ میں نے تم میں ایک رسول بھیجا اور اللہ کو حق ہے کہ وہ احسان جتاوے مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر احسان چتاوے آج کل ہمارا مزاج کسی کو دی اور پھر اس کے بعد اس غریب کو کوئی کام حوالے کیا اور اس نے نہیں کیا اچھا میری روٹی کھا رہا ہے اور انکار کر رہا ہے لاتب تلو صدقات کم بل من ادا اپنے صدقات کو اپنے عطیات کو اپنی زکاتوں کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناس کے بادشاہ سورا بخدمت داس یہ احسان مت جتا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں بادشاہ کا احسان مان اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا ہے کل تمن علیہ اسلام کم یمن علیہ کم الحدا کم لل ایمان مان تم صادقین تم یہ احسان نہ جتاؤ اے نبی ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے اللہ کا احسان مانو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ورنہ نہ معلوم کہاں کا گھنٹے بجاتے ہوتے کہاں کا سستے کرتے ہوتے ہم اس رب کا احسان مانو تو ہمیں دنیا میں کسی پر احسان جتانے کا حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر احسان جتائیں اللہ کو حق ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر احسان جتا ایک روایت میرے ذہن میں آئی ہنین کے موقع پر بہت مال غنیمت آیا تو اس سے بیس دن پہلے فتح مکہ ہوا تھا اور بہت سارے مکہ والے ایمان لائے تھے تو حضرت نے سارا مال غنیمت اٹھا کر مکہ والوں کو دے دیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا تو انصار اندر اندر میں باتیں کرنے لگے کہ لو ابھی تک تو حضرت ہمارے ساتھ تھے اب آپ کی قوم مسلمان ہوئی تو اب سب ان کے طرف ہو گئے حضرت کے کان پر بات گئی حضرت نے انصاریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا تم نے میرے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی تو جو پرانے انصار تھے انہوں نے کہا حضرت ہم نے نہیں کہا یہ جوان لوگوں نے کہا اور جوان جذباتی بہت ہوتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں جوان جذباتی بہت ہوتے ہیں یہ نوجوان ہمارے طلبہ جو فارغ ہوتے ہیں نا جیب میں استعفا لے کر گھومتے رہتے ہیں ذرا کچھ ہوا استعفا ذرا کچھ ہوا استعفا ارے بابا استعفا سے کام نہیں چلتا وہ تو جم کر کام کرنا پڑتا ہے کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے استعفاؤں سے کام نہیں چلتا جذبات سے کام نہیں چلتا تو انسان نے فرمایا حضرت یہ نوجوانوں نے کہا ہم نے نہیں کہا تو حضرت نے فرمایا تم مجھ پر یہ بھی احسان جتاؤ کہ محمد تمہیں کوئی مکے میں پوچھنے والا نہیں تھا ہم نے تم مدینے میں تمہارا تعاون کیا کہو مجھے اب صحابہ رو رہے تھے لیکن اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے دلوں کو جیت لیا ہاں نبی میں یہ خوبی تھی وہ رلا کر چھوڑ نہیں دیتے تھے ان کو اپنے دل سے قریب کر لیا کرتے تھے حضرت نے انصار کے دلوں کو جیتا اور فرمایا انصاریوں تم اس دولت کو دیکھ کر یہ کہنے لگے ارے مکے والے دولت کو لے کر جائیں گے مان کو لے کر اور تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے دل جیت لیا صاحب آگے فرمایا جس راستے پر مہاجر اور انصار چلتے ہوں گے میں انصار کے ساتھ چلوں گا اور آگے فرمایا الانصار اسے آر و ناس ادے سارے میرے انصار میرے اندر کا کپڑا ہے اور سارے لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے یہ تو بخاری شریف کی روایت اور تاریخ کی روایتوں میں آگے یہ بھی فرمایا یہ مکے والے مال لے کر جا رہے ہیں اور تم نبی کو لے کر جا رہے ہو نبی کا مسکن بھی مدینہ ہوگا نبی کا مدفن بھی مدینہ ہوگا مطلب میں جیوں گا بھی تم میں مروں گا بھی تم میں تو میرے بھائیوں اللہ احسان جتا رہا ہے من اللہ علم ایک رسول بھیجا وہ رسول کیا کام کرتا ہے یتلو علیہ ان آیا قرآن پڑھنا سکھاتا ہے یہ مکتب کی جو تعلیم ہے نا یہ نبی کا طریقہ ہے مکتب کو عام کرو اس کا تعاون کرو ہر مسجد میں مکاتب کو قائم کرو اپنی گھاری کمائی کو لگاؤ ان بچوں کے پیچھے ان اساتذہ کے پیچھے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی جب یہ اساتذہ کو بھی انعام دیتے تھے اس لیے کہ بچوں کو انعام دیا لیکن بچوں پر محنت تو انہوں نے کی ہے ان کو بھی انعام دینا چاہیے اور جی بھر کے دینا چاہیے دو پانچ سو روپے کے اندر نہیں جی بھر کے دینا چاہیے مولانا ابو الکلام آزاد وزیر تعلیمات بننے کے بعد کانگریس کے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے تھے تو مولانا نے ایک جملہ کہا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے بچوں کو بینچس پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیز طلبا بینچس پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیز طلبا تم بھی پڑھ رہے ہو اور دارالعلوم دیوبند میں فتی پرانی چٹائیوں پر بھی کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں تمہاری تعلیم سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوں گے ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے اس سے اس سے دنیا بنتی ہے وہاں قبر اور آخرت یہ مکاتب جو ہے اس سے قبر اور آخرت بنتی ہے اور رمضان میں بے شمار سفرا آتے ہوں گے تمہارے وہاں باہر سے چندہ کر گے ارے بھائی آتے ہیں کہ نہیں اور تم چندہ دیتے ہو کہ نہیں تو تم ان کو چندہ دے رہے ہو اپنے بچوں کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہو یہاں لگاؤ اپنے پیسے ان مکاتب کو آباد کرو ہر مسجد میں مدرسہ قائم کرو مکتب کو قائم کرو یاد رکھو مکادب کی تعلیم دارالعلوم سے زیادہ اہم ہے مکتب کی تعلیم فرض عین ہے دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایا ہے کیوں دارالعلوم میں کون سا علم سکھایا جاتا ہے جو دوسروں کو دینا ہے دوسروں کو دینا میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ حیض کے مسائل پر تمہاری پتائی ہو رہی ہے مدرسے میں بچوں کو ہیلتھ کے مسئلے نہیں آتے خصوصاً توہرے متخلل کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا جس میں مفتی بھی خلل میں پڑ جاتا ہے تو اس پر پتائی ہوتی میں نے کہا زندگی بھر تمہیں ہیلتھ نہیں آنے والا اور پتائی تمہاری ہو رہی ہے دارالعلوم میں وہ تعلیم دی جاتی ہے جن تعلیم کو دوسروں میں پھیلانا ہے اور مکتب میں وہ تعلیم دی جاتی ہے جس کا تعلق میری ذات سے ہے میری نماز صحیح ہو میرا روزہ صحیح ہو میری زکوٰۃ صحیح ہو میرا حد صحیح ہو میرا ایمان صحیح ہو میرے اخلاق صحیح ہو میرے پاکیزگی کے مسائل ہو یہ سکھایا جاتا ہے تو جو تعلیم فرض عین ہوگی اچھا یہ مکتب میں کتنے بچے ہیں تمہارے وہاں سوا تین سو بچے یہاں پر یہ سوا تین سو بچے یہاں سے پڑھنے کے بعد دارالعلوم میں کتنے جائیں گے شاید آدھا فیصد دو چار جائیں گے باقی سارے بچے اسی تعلیم کے بعد فارغ ہو جائیں گے کوئی اسکول جائے گا کوئی یونیورسٹی جائے گا کوئی کہاں جائے گا کوئی کاروبار کرے گا کوئی کیا کرے گا یہی وہ بچے ہیں جو دالوم میں دو چار جائیں گے باقی سارے بچے جو ہیں وہ اسی تعلیم پر اکتفا کریں گے ان کا مرنا بھی اسی تعلیم پر ہوگا ان کا جینا بھی اسی تعلیم پر ہوگا ان کے آخری وقت میں اگر کلمہ کو یاد دلائے گا تو یہ مکتب کی تعلیم یاد دلائے گی جس تعلیم کی اتنی اہمیت ہو اس تعلیم کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو ہمیں چاہیے کہ مخاطب کی فکر کرے ہمارے دلوں میں اس کی عظمت پیدا کرے یونیورسٹیوں کی کالجوں کی بڑی عظمتیں اور جو ہمارے قبر اور حشر کو حضرت شاہ وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں اپنے بچوں کو قرآن سکھا کر جاؤ سنو غور سے شاہ صاحب فرماتے تھے اے لوگوں اپنے بچوں کو قرآن سکھا کر جاؤ ورنہ ایک وقت آئے گا تم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا ہوگا تمہارا بچہ تمہاری قبر پر لات مار کر گزرے گا اور کل اللہ کی توفیق نہیں ہوگی انہیں دین سکھا کر جاؤ تو نبی کا کام کیا ہے قرآن پڑھنا سکھاتا ہے جو مکتب کی تعلیم وہ عزت کی ہی دلوں کی صفائی جو خانقاہوں کی تعلیم وہ عالٹی محمل کتاب والے جو حکمت اور معنی کو بتاتے ہیں داولوم کی تعلیم انکان ان قانون الفی غلال مبین تو میرے بھائیوں یہ مقاطب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر تعلم القرآن و تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے اس لیے مکتب کی تعلیم سمجھو یہ ضروری تعلیم ہے ہر جگہ پر مکاتب قائم کرو آپ کی گھاری کمائی آپ کے پیسے اس کے پیچھے خرچ کرو ان کے پیچھے لگاؤ اس لیے کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں دیکھو بڑی عمر میں اگر آپ دعوت و تبلیغ سے جڑے اللہ آپ کو نکلنا آسان فرما دیں لیکن اس عمر میں جب ہم دعوت و تبلیغ میں جڑتے ہیں جس عمر کے اندر قرآن سیکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے بچپن کی تعلیم جو ہے وہ بڑی اہمیت والی ہے اسی لیے ہمارے عربی میں کہاوت ہے کہ بچپن میں جو چیز نقش ہو جاتی ہے وہ پتھر کی طرح ہو جاتی ہے مرتے وقت بھی یاد آتی ہے تو مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجو بڑے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکلو دعوت و تبلیغ کا کام کرو اپنی زندگی میں دین اتارو دوسروں کے دین کی فکریں کرو اہل اللہ سے تعلق رکھو اللہ والوں سے جڑو اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ ان کے پاس بیٹھ کر کے اپنے دلوں کی اصلاح کراؤ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اللہ اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائیں شرور فتن بلایا سے اللہ ہمارے تمام مکاتب مدارس کی اور خانقاہ مراکز کی پورے پوری حفاظت فرمائیں وصل اللہ عالم علی کریم برحمت یا رحم اللہ درو شریف بندی اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین الله اس مجمع کو قبول فرما لے اللہ یہ پورا مجمع تیرے قرآن کی نسبت پر آیا ہوا ہے اے اللہ قرآن تیری بہت بڑی کتاب ہے میرے مالک قرآن تیری بہت بڑی کتاب ہے اے اللہ لوگ بزرگوں کے تبرکات کو تلاش تلاش کرتے ہیں حالانکہ بزرگ کا تبرک اس کے اندر کا نہیں ہے وہ تو باہر کا ہوا کرتا ہے میرے اللہ قرآن تو تیرے اندر سے نکلا ہوا تبرک ہے جب وہ ہمارے سینوں میں جاتا ہے تو ہمارے سینوں کو منور کر دیتا ہے اللہ ہمیں قرآن کی قدردانی کی توفیق عطا فرما قرآن کی قدردانی کی توفیق عطا فرما قرآن کی نسبت پر آنے والے ان سب کی مغفرت فرما دے ان سب کو معاف فرما دے اللہ قرآن تیرا کلام ہے تیرے کلام اسلام کی عظمت ہے اس عظمت کی وجہ سے اللہ سب کے گھروں میں دین کو زندہ فرما دے شریعت کو زندہ فرما دے نبی کی محبت کو زندہ فرما دے گھروں میں اللہ خوشگوار ماحول بنا دے شریعت متحرہ پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما قرآن کی عظمت کی توفیق عطا فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ یہاں ناظرہ تک کی تعلیم ہے درجہ حفظ تک کی تعلیم بھی آسان فرما دے حفظ کے مسائل ہو اور ہمارے بچے حافظ قرآن بنے اس طرح کے اسباب پیدا فرما دے الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو مرحوم ہو چکے ہیں قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ جو بے قصور جیل میں ہیں رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما اے اللہ جن کے بچے غلط راستے پر ہیں ان کو نیک توفیق عطا فرما جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما اے اللہ جو بے نکاح ہے ان کے نکاح کا انتظام فرما اے اللہ جن کے مکانوں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما اے اللہ ہماری دعوت و تبلیغ کو فروغ عطا فرما اے اللہ اس میں چلنے والوں کو قبول فرما اے اللہ ان میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما آپسی اختلاف کو ختم فرما امت کو ایک بنا دے امت کو ایک بنا دے امت کو ایک بنا دے اے اللہ امت بہت ٹوٹ چکی ہے امت بہت ٹوٹ چکی ہے اب کتنی ٹوٹے گی اللہ امت میں اتفاق پیدا فرما اتحاد پیدا فرما ایک دوسرے کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما فاطمہ رقیہ ام کلسوم جیسی مقدس اور پاکیزہ زندگی عطا فرما اللہ اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت اللہ